افسر بن قاسم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی ہو گئی تھی پھر اوپر کی حدیث کی طرح بیان کیا چنانچہ جب غزوہ موتا میں وہ شہید ہوئے تو ان کی بہن ان پر نہیں روئیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اڑسٹھ